ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کے دین برحق کی پیروی کی اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے